عقیقے کے لیے جانور خریدا گیا پھر اس جانور کے گوشت کو دعوت ولیمہ میں استعمال کیا گیا تو عقیقہ صحیح ہوا یا نہیں ایک تیر سے دو شکار اسی کو کہتے ہیں بہرحال عقیقہ بھی جائز ہو گیا اور دعوت ولیمہ بھی جائز ہو گئی ٹھیک ہے نا دونوں جائز